حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے سنائی انہوں نے متعدد احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے بنو اسرائیل کہنے لگے اللہ کی قسم موسا علیہ السلام ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے پھولے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا موسا علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑ پڑے او پتھر میرے کپڑے او پتھر میرے کپڑے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسا علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا گیا تو پتھر ٹھہر گیا علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم پتھر پر چھ یا سات نشان تھے یہ پتھر کو موسا علیہ السلام کی مار تھی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ستر